ابو صالح نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی انہوں نے کہا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو زخمی کیا گیا وہ بے ہوش ہو گئے تب ان پر بلند آواز چیخ و پکار کی گئی جب ان کو افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا کیا تم لوگ جانتے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو زندہ کے رونے سے عذاب دیا جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو پنتالیس